زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی مجلس میں تھے کہ عورتوں سے نکاح متا کا ذکر چل پڑا تو ربی بن نامی ایک شخص نے کہا میں اپنے والد صبرا کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حجت الوداع میں منع فرما دیا تھا سننے ابو ابوداط حدیث نمبر دو ہزار بہتر